اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming اس میں اس موضوع پہ ہم اب اگلا لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں پچھلی دفعہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس لیکچر کے اندر جو ہے ہم کچھ نئی چیزیں آپ کو بتائیں گے کچھ نئی چیزیں ڈسکس کریں گے ابھی تک جو گفتگو ہم نے کی ہے نا اس میں بہت بیسک ایلیمنٹس ابھی تک آپ کے پاس موجود ہوں گے جیسے ایڈیشن ہے سبسٹرکشن ہے لاجیکل آپریشنس ہیں یہ تمام چیزیں ابھی تک ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کے علاوہ ایک جو بڑا میجر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہم نے ڈسکس کی بڑی میجر وہ جمپس ہیں ٹھیک ہے نا jumps conditional jumps unconditional jumps ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو کر کے بتائی ہیں اگر ابھی تک جو پروگرامز ہم نے لکھے ہیں اگر ان کو دیکھیں تو بیسیکلی دو میجر پروگرامز ہم نے ابھی تک لکھے ایک ببل سارٹ کا ہم نے پروگرام لکھا تھا اور ایک پروگرام جو ہم نے لکھا ہے وہ ایکسٹینڈیڈ ملٹیپلیکیشن کا پروگرام ہے ٹھیک ہے ایکسٹینڈیڈ ملٹیپلیکیشن کا جو پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا وہ پروگرام ایسا ہے کہ اس کو اگر آپ سولہ بٹ کی ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں تو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ بتیس بٹ کی ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں تو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں چونسٹھ بٹ کی کر رہے ہیں تو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ ساتھ کیوں یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ اگر آپ اس کا انسٹرکشن سیٹ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس میں ملٹیپلیکیشن کی انسٹرکشن موجود ہے سولہ بٹ کے دو ایلیمنٹس ملٹیپلائی کر کے بتیس بٹ میں آپ جواب لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جو ایکسٹینڈیڈ ملٹیپلیکیشن کا جو الگوریدم میں نے آپ کو بتایا ہے اور جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے آپ لمیٹڈ نہیں ہیں اس چیز پہ آپ لمیٹڈ نہیں ہیں کہ آپ سولہ بٹ ہی کی ملٹیپلیکیشن کریں آپ اس طریقے سے بتیس بٹ کی ملٹیپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں چونسٹھ بٹ کی ملٹیپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ اس کے اندر جو ہے یعنی الگوردم کے ذریعے اس کو کرنا ہو تو یہ فائدہ آپ کو اس سے ملے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں شفٹ اور یہ تمام چیزیں دیکھی اس کے ساتھ جو دوسرا پروگرام جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا جس کے اندر ہم نے کنڈیشنل جمپس کو بہت ڈیٹیل کے اندر کیا تھا اور استعمال کیا تھا وہ تھا ببل سارٹ ٹھیک ہے نا یہ جو دونوں میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان دونوں کی اگر فارمیشن کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جناب اگر میں پروگرام لکھتا ہوں فرض کیجئے کوئی اچھا پروگرام لکھتا ہوں تو اس اچھے پروگرام کے اندر یہ ببل سارٹ جو ہے یا یہ ایکسٹینڈیڈ ملٹیپلیکیشن جو ہے یا وہ جو ہم نے بالکل شروع میں چھوٹا سا اپنا ایک پروگرام لکھا تھا وہ ٹوٹل کرنے کا ایک ایرے کے ایلیمنٹس کو ٹوٹل کرنے کا وہ سارے کے سارے پروگرامز جو ہیں وہ میرے پروگرام میں تو کئی دفعہ استعمال ہوئے ٹھیک ہے نا وہ مطلب یہ کہ کہیں ایک جگہ پہ میں سارٹ کر رہا ہوں گا کہیں دوسری جگہ پہ سارٹ کر رہا ہوں گا کہیں ایک جگہ پہ ملٹیپلیکیشن ہم کوئی پروگرام میں ایک ہی جگہ پہ تو ملٹیپلیکیشن نہیں ہوگی پروگرام میں کئی جگہوں پر ملٹیپلیکیشن جہاں جہاں اب جیسے آپ ہائی لیول لینگویج میں لکھتے ہیں پروگرام آپ نے لکھ دیا کہ جی B is equal to A multiplied by C اب یہ دوسری جگہ پہ جا کے آپ نے لکھ دیا D is equal to X multiplied by Y کوئی یہ تھوڑی ہے کہ آپ پروگرام میں اسی جگہ پہ ملٹیپلیکیشن استعمال کر سکتے ہیں اور کہیں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ پروگرام میں اسی جگہ پہ سارٹنگ کر سکتے ہیں اور کہیں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو مجھے تو پروگرام میں سو جگہوں سے سارٹنگ کی ضرورت پڑے گی سو جگہوں پہ ملٹیپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی اگر فرض کرو کہ میں بتیس بٹ کی ایکسٹینڈیڈ ایڈیشن لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ایکسٹینڈیڈ ایڈیشن لانگ انٹیجرز کی کرو گے تو آپ کو جگہ ہر اس پہ جا کر کے اس کی ضرورت پڑے گی تو کیا کروں اگر ببل سارٹ میں نے فرض کرو کرنا ہے تو ایکسٹینڈیڈ ایڈیشن تو چلو دو انسٹرکشن کے اندر ہو جائے گی میری لیکن اگر مجھے ببل سارٹ کرنا ہے یا اگر مجھے ایکسٹینڈیڈ ملٹیپلیکیشن کرنی ہے تو وہ تو دو انسٹرکشن میں نہیں ہوگی وہ تو پورا الگوریدم ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک ایک پیس آف کوڈ ہے جس کو کہ مجھے کرنا ہے تو اس چیز کو میں کس طریقے سے ہینڈل کروں ٹھیک ہے سوال جو ہے میجر ہمارا وہ یہ اس سوال کا جو یعنی اگر اسٹریٹ اوے اگر آپ جواب دینے کی کوشش کریں اس ان چیزوں کی یعنی کو نظر میں رکھتے ہوئے جو ابھی تک آپ نے دیکھی ہیں تو ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم اس کو یوں کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایک ایک ٹکڑا کوڈ کا لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جہاں جہاں سے ہمیں اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی ہم اس پہ جمپ لگا لیں گے اس پہ ہم جمپ کر لیں گے جمپ ببل سارٹ ٹھیک ہے اور پھر ہم ببل سارٹ پہ چلے جائیں گے اور وہی والا کوڈ جو ہے وہ اس کو ہم استعمال کر لیں گے ویسے تو ٹھیک ہے مطلب مجھے کوئی خاص اعتراض اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس میں جو بنیادی طور پہ پروسیسر کو اعتراض ہو سکتا ہے یا جو بنیادی طور پہ آپ کی پروگرام لاجک کو اعتراض ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ جم تو لگا دیں گے ببل سارٹ واپس کیسے آئیں گے ٹھیک ہے نا یہ کیسے پتا لگے گا کہ ہم نے ہم یہ چیز یعنی فرض کرو کہ اگر دس جگہ پروگرام کے اندر میں نے ببل سارٹ کال کیا ہے تو پہلی دفعہ میں نے جمپ لگا لی ببل سارٹ پہ چلا گیا ٹھیک ہے نا اگر واپس آنا ہے تو واپس کیسے آؤں گا میں واپس جمپ لگا لیتا ہوں پھر لیکن جب میں واپس جمپ لگاؤں گا تو جمپ میں کوئی فکس پیرامیٹر دوں گا نا ٹھیک ہے کوئی ایڈریس دوں گا نا تو ایڈریس تو ایک ہی دے سکتا ہوں دو تین چار نہیں دے سکتا ٹھیک ہے نا تو کس طریقے سے پھر میں اس کو یہ کہوں گا کہ اچھا جی واپس کیونکہ اگر میں نے فرض کرو ایک ایڈریس کوڈ کر لیا تو پوزیشن ون سے اگر میں نے جمپ لگائی ببل سارٹ پر ٹھیک ہے ببل سارٹ کا کوڈ ایگزیکیوٹ کیا اور پوزیشن ون کی جمپ آخر میں ببل سارٹ کے ایک اور جمپ لگا دی اور واپس آ پوزیشن ون پر اس کے بعد جب ہم پوزیشن ٹو پر گئے اور وہاں سے میں نے جمپ لگائی ببل سارٹ پر ببل سارٹ کا کوڈ میں نے ایگزیکیوٹ کیا اب جو نیچے آخر میں جو جمپ پڑی ہوئی ہے وہ تو position one back to position one ہے ٹھیک ہے نا یہ کس طریقے سے یہ تو فکس ہے جمپ یہاں پہ یہ تو پھر بیک ٹو پوزیشن ون جائے گی ٹھیک ہے یہ پوزیشن ٹو پہ واپس نہیں آئی ٹھیک ہے پوائنٹ جو ہے اس میں دیکھنے والا وہ یہ ہے کہ بھائی جہاں سے میں نے اس کو یہ جس جگہ پہ میری ضرورت اگر پوزیشن ون پہ ضرورت پڑی میں اس کوڈ میں چلا گیا اس کو میں نے ایگزیکیوٹ کیا اور واپس پوزیشن ون پر آ گیا اس کے بعد کوڈ ایگزیکٹ کرتا چلا گیا پوزیشن ٹو پہ پھر دوبارہ مجھے ضرورت پڑی پھر میں اس جگہ پہ چلا گیا وہ سارا کچھ میں نے ایگزیکٹ کیا ٹھیک ہے اور پھر پوزیشن ٹو پر واپس آ گیا ٹھیک ہے پوزیشن ٹو پہ واپس آ گیا یہ جو چیز ہے نا یہ جو میں ہاتھ ایسے گھما رہا ہوں اس کو ذرا غور سے دیکھنا اس میں خاص ٹیکنیکل چیز ہے اگر جمپ لگاؤ اگر تم کسی چیز پہ جمپ لگاؤ تو یہ میں ایسے کوڈ پہ آ رہا ہوں اور یہ میں نے جمپ لگائی اس جگہ پہ اور اس کے بعد پھر یہ کوڈ اس طریقے سے ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں پھر اس کے بعد میں جمپ لگائی کسی اور جگہ پہ پھر یہ کوڈ اس طریقے سے ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں تو اس کو جب میں ایکسپلین کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو جمپ ہے نا جمپ جو ہے یہ اس کو اس کو ایک دھاگے کی طرح دیکھو کہ یہ جو کوڈ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے یہ ایک دھاگا ہے یہ دھاگے کی طرح ہے ٹھیک ہے نا کیوں دھاگے کی طرح ہے کیونکہ اس میں انسٹرکشن سے انسٹرکشن بندھی ہوئی ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ دم سے دم بندھی ہوئی ہے انسٹرکشن کی ایک انسٹرکشن پھر دوسری انسٹرکشن اس کے بعد تیسری انسٹرکشن پھر چوتھی انسٹرکشن یہ ساتھ ساتھ ہیں بالکل تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ایک دھاگا بنا ہوا ہوتا ہے نا تو دھاگا جب بنا بنا جاتا ہے تو اصل میں وہ دھاگا کیا ہوتا ہے اگر ویسے میں دیکھوں تو دھاگا جو ہے وہ روئی کے ریشے ہوتے ہیں ہر ریشہ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنا اتنا اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے درمیانے یہ ریشے ہوتے ہیں پھر ان کو ہم بٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جب بٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دھاگا دوسرے دھاگے کے ساتھ ایسے ٹائی ہو جاتا ہے اس طریقے سے یوں بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس کے ٹوسٹ ہونے کی وجہ سے یہ تھریڈ فارم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ دھاگا بن جاتا ہے بالکل ایسے ہی آپ کے پروگرامس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان میں انسٹرکشن کی جب دم سے دم ٹائی ہو جاتی ہے نا یوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پروگرام بن جاتا ہے یہ thread of execution execution thread جس میں ایک ریشا اور یہ دوسری انسٹرکشن کا ریشا ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یوں سمجھو ساتھ ساتھ بالکل ایک ختم ہوئی دوسری شروع ہو گئی دوسری ختم ہوئی تیسری شروع ہو گئی بالکل ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ کہلاتا ہے ایگزیکشن تھریڈ یہ جو جمپ ہے نا جمپ ایگزیکشن تھریڈ کو پرماننٹ بریک کر کے دوسرا تھریڈ شروع کرتی ٹھیک ہے یہ آ رہے ہیں پرماننٹ یوں چینج ہوا اس کے بعد اب یہی فالو ہوتا جائے گا انلیس کہ کوئی انسٹرکشن درمیان میں ایسی آتی ہے جو کہ پھر اس روٹ کو چینج کر ٹھیک ہے نا یہ پرماننٹلی پرماننٹ جو ہوتی ہیں پرماننٹ ڈائیورژنس یہ سڑک پہ جا رہے نا موڑ آ گیا اب یہ موڑ جو ہے یہ پرماننٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب تم یہ کرتے ہوئے ادھر گئے تو یہ ایگزیکشن بالکل یعنی اب اسی روٹ پہ چلی چلی جائے گی ٹھیک ہے نا آپ چلتے ہوئے آپ نے ایک جگہ پہ چوک پہ پہنچے وہاں دو شاخا ہے ٹھیک ہے اب دو شاخے سے یوں ہو گیا تو اب یہ والا راستہ آپ فالو کریں ٹھیک ہے نا لیکن آپ نے گول چکر بھی دیکھا گول چکر میں کیا ہوتا یہ آپ آئے اب یہ ایسے گول کر کے آپ وہیں آ جائیں گے واپس ٹھیک ہے نا اب یہ جو گول چکر آپ نے کاٹا یہ ایک راستہ ہے پورا لیکن یہ راستہ اپنے اخیر میں واپس آ کر کے اسی جگہ پر مل رہا ہے جس جگہ سے آپ نے ڈائیورژن لی تھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں ایک چیز ہے موڑ ایک چیز ہے گول چکر ٹھیک ہے یہ جو جمپ ہے نا یہ تو موڑ ہے جو کہ ڈائیورژن ایسے پرماننٹ ڈائیورژن کر دے گا اب آگے جا کر کے اب کہیں آپ کہو گے کہ نہیں بھائی دوسرا موڑ آ کر کے پھر اسی سڑک کے اوپر میں آ جاؤں ٹھیک ہے نا میں اس کی بات نہیں کر رہا لیکن اس پوائنٹ کے اوپر ایک پرماننٹ ڈائیورژن ہوگی صرف چیز کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کی ایوری ڈے جو آپ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں نا ان کے ساتھ جو گول چکر ہے نا گول چکر کے اندر کیا ہے کہ جہاں سے ڈائیورژن لیں گے آپ جس جگہ سے آپ نے اپنے روٹ کو فرق کیا ہے موڑا ہے وہیں پہ واپس آ جائے ٹھیک ہے اسی جگہ پہ آئیں گے یہ بات سمجھ رہے نا یہ فرق ہے موڑ کا اور گول چکر کا آپ یہ کہو کہ یہ موڑ موڑ کر کے اور پھر ادھر سے گھماتے ہوئے اور یہ پھر وہیں پہ لا کر کے میں جوڑ سکتا ہوں بالکل جوڑ سکتا ہوں لیکن اس صورت میں میں اسے موڑ نہیں کروں گا یہ گول چکر ہی ہے ٹھیک ہے لوپ بنا دیا آپ نے اس کا ٹھیک ہے جو لوپ کے ادھر سے شروع ہوا اور پھر واپس وہیں پہ آ کے ختم یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اس میں تو میرا خیال ہے کوئی بہت زیادہ لاجیکل اور بہت زیادہ عقلمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو بڑی کامن سی چیز ہے روز آپ دیکھتے ہو ہمیں ضرورت ہے کسی ایسے میکینزم کی کہ جس میکینزم سے کہ ہم یہ گول چکر والا جو کانسیپٹ ہے نا اس کانسیپٹ کو ہم جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں ٹھیک ہے تو بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جائے بغیر یعنی فرض کرو کہ یہ پوائنٹ ہے اس پہ میں نے کہا کہ یہ گول چکر سا بنا دیا ہے یہ ببل سارٹ کا گول چکر ہے یہاں آئے ببل سارٹ کیا واپس چلے گئے آگے چلے گئے وہاں سے پھر اگر مجھے کرنا ہے پھر یہ گول چکر ببل شاٹ کا کاٹا سمجھو کہ یہ ببل شاٹ پھر وہیں پہ موجود ہے گول چکر کے طور پہ پھر گئے واپس دوبارہ واپس آ گئے ٹھیک ہے تو جہاں سے ڈائیورژن لوں وہیں پہ واپس آ جاؤں اصل چیز جو ہے ہماری وہ یہ ہے کہ جدھر سے میں ڈائیورژن لوں اپنے تھریڈ کی ادھر ہی واپس آ جاؤں یہ دھاگے کی طرح چل رہا ہے تو جب دھاگے کا لوپ بناؤ گے نا ایسے ایسے کر کے لوپ بناؤ یہ واپس ادھر ہی آگے ٹھیک ہے وہ جو آپ گرا وغیرہ لگا دیتے ہیں کہیں پہ یہ ایسے لوپ دوبارہ واپس آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو لوپ کی طرح مجھے بنانا ہے یعنی مجھے تھریڈ آف ایگزیکشن جو ایک اسٹریٹ لائن میں چلتا چلا جا رہا ہے جب اسٹریٹ لائن سے ڈائیورٹ کروں تو یہ ڈائیورژن پرماننٹ نہ ہو میری ٹھیک ہے نا یہ ڈائیورژن میری پرماننٹ نہ ہو یہ ٹیمپرری ڈائیورژن ہو تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں کہ پھر میں یہ کر سکتا ہوں کہ ببل سارٹ کا الگوریدم ایک جگہ پر لکھ دیا ایکسٹینڈیڈ ملٹیپلیکیشن کا الگوریدم دوسری جگہ پہ لکھ دیا اور اس کو اس طرح کر لیا کہ جہاں ببل سارٹ کی ضرورت پڑی ٹیمپرری ڈائیورژن کر کے ببل سارٹ پہ آ گئے وہ کام مکمل کیا پھر واپس اس جگہ پہ واپس آ گئے جہاں پہ کہ ہم نے جہاں سے یہ ڈائیورژن ہم نے لی تھی ٹھیک ہے نا یعنی بجائے اس کے کہ وہ ببل سارٹ کا کوڈ جہاں پہ مجھے ضرورت پڑے وہ وہاں پہ مجھے لکھنا پڑے گا نا اگر میرے پاس یہ میکینزم نہ ہو تو پھر جہاں پہ مجھے ببل سارٹ کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ مجھے یہ کوڈ لکھنا پڑے گا تو ظاہر ہے کہ ڈیزائن کرنے والے اور چیزوں کو بنانے والے اتنے تو مطلب سمجھدار ہوں گے کہ وہ یہ سمجھے کہ بھئی اس طریقے سے تو کام نہیں چلے گا اس طریقے سے کوڈ کتنا بڑا جائے گا اگر ہزار جگہ پہ مجھے ببل سارٹ استعمال کرنا پڑے تو آپ کا کوڈ کا سائز کیا ہوگا ہزار ضرب ببل سارٹ تو یہی ہوگا ٹھیک ہے نا اس کے بعد مزید یہ کہ اس کے بعد جو درد سر ہے آپ کی وہ اپنی جگہ پہ اب اگر فرض کیجیے کہ ببل سارٹ کے کوڈ میں کوئی غلطی نکل آئی ٹھیک ہے تو اب ہزار جگہ پہ جا کر کے ببل سارٹ کا کوڈ آپ تبدیل کریں گے نہیں کریں گے اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا تو اس طریقے سے لاجیکل بنتا ہی نہیں لہذا جب بھی کوئی بھی پروسیسر آپ دنیا کا دیکھ لو اس پروسیسر کے اندر دونوں ڈائیورژن جو آپ کی ہیں permanent diversion of the thread of execution and temporary diversion of the thread of execution دونوں کے لیے آپ کو اس کے اندر انسٹرکشن ملے گی جو ہمارے پاس بیسیکلی uh, uh, اس وقت جس چیز کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اصل میں temporary diversion of the thread of execution جو ہے نا وہ ہمارے پاس جو انسٹرکشن موجود ہے اسے ہم کہتے ہیں کال ٹھیک ہے نا کال یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے ہائی لیول لینگویجز میں سب روٹین کال کر لو جی یہ سب روٹین کال کر لو یہ لفظ جو ہے نا اس میں تو سن لیا ہوگا انگریزی کے طور پہ سن کر کے گزر گئے لیکن ایک پروسیس ہے باقاعدہ سب روٹین کیسے سب روٹین کیا ہوتی پہلی بات تو یہ سب روٹین جو ہے نا یہ temporary diversion of the code ہے اور reusability of the same code کہ ایک دفعہ کوڈ لکھ لیا اب اسی کو بار بار بھائی ببل سارٹ تو نہیں تبدیل ہونا ببل سارٹ وہی رہے گا لہذا اس کا کوڈ دوبارہ کیوں لکھوں اسی کوڈ کو استعمال کر لوں جو پہلے لکھا تو یہ اس وقت تک میں نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے پاس ٹیمپرری ڈائیورجن کرنے کی فیسلٹی نہیں ہوگی پرماننٹ ڈائیورجن سے میں یہ کام نہیں کر سکتا ویسے اگر بہت ڈیپ ٹیکنیکل بات کروں نا میں تو یہ بات اتنی صحیح نہیں ہے کہ پرماننٹ ڈائیورژن سے میں یہ کام نہیں کر سکتا ایٹ لیسٹ جو I A P X eighty eight architecture ہے نا اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں لیکن کوئی ضرورت نہیں اتنا مطلب یہ کان کو جو ہے وہ ادھر سے ہاتھ گھما کے پکڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹیکنیکلی کیا جا سکتا ہے مطلب صرف ایک وہ ہے آپ میں سے جو لوگ ذرا اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ اگر غور کریں گے تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں بلکہ اگر آپ اس میں غور کرنا چاہیں تو ایک ٹپ میں دے دیتا ہوں کہ اس میں ایک انسٹرکشن ہے جمپ رجسٹر جیسے جمپ سی ایکس یا جمپ ایکس ٹھیک ہے نا اس کے طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس پہ غور کر لیجیے گا I am not interest in basically telling you کہ this is how you can do it because this is not how we do it actually if you have got something which is very easy to use we will use that which is natural which has been given for purpose we will use that and that thing which has been given for that purpose جس کا کہ نیچرل استعمال جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے سب روٹین فارم کرنا سب روٹین کال کرنا ٹھیک ہے نا وہ ہے کال کال کی انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے نا جس طرح جمپ ہے نا جمپ میں ہم کیا کرتے ہیں جمپ کی انسٹرکشن اور آگے کیا دیتے ہیں لیبل ٹھیک ہے نا جمپ لیبل بالکل اسی طرح کال کی انسٹرکشن ہے کال لیبل اب یہ جو لیبل ہے یہ بنیادی طور پہ میں نام رکھ دوں گا اپنی سب روٹین کا اور جب میں کال لیبل کروں گا نا تو پروسیسر خود بخود وہاں پہنچے گا اس لیبل پر پہنچے گا اور اسے وہ ایگزیکیوٹ کرے گا ٹھیک ہے نا اب یہ تو ہو گئی وہاں پہنچنا وہاں جانا وہاں سے واپس کیسے آئیں گے اگر چلے گئے تو واپس کیسے آئیں گے واپس آنے کے لیے یعنی سب روٹین میں چلے گئے تو ریٹرن کیسے کریں گے یہ لفظ ہے نا انگریزی کا یہ تم لوگوں کو اس کے معنی معلوم ہوگی ریٹرن ریٹرن کا کیا مطلب ہوتا ہے واپس ہونا واپس کہاں سے آئے تھے سمپل ہے اس میں کوئی ڈیسٹینیشن وغیرہ کا چکر نہیں ہے واپس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے آئے تھے وہاں واپس جاؤ اب تم اے سے آئے تھے تو اے پہ واپس جاؤ گے بی سے آئے تھے بی پہ واپس جاؤ گے ہے نا لاجیکل بات سمجھ میں آنے والی بات تو اس میں جو انسٹرکشن تمہیں دی گئی ہے واپس آنے کے لیے نا وہ بھی یہی ہے return ret R E T ٹھیک ہے یہ انسٹرکشن ہے واپس آنے کے لیے اس کا جو ایکچوئل ٹیکنیکل پروسیس ہوتا ہے وہ میں ذرا ٹھہر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے لیے مجھے ایک بہت بہت ہی اہم پروسیسر کی چیز جو ہے اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا اور وہ ہے ایک اسٹیک اسٹیک کیسے فنکشن کرتا ہے یہ اب ذرا ہم جس کو کہتے ہیں نا اب وہ تھوڑا گرمی آ رہی ہے ہماری ڈسکشن میں ٹھیک ہے نا یہ بڑی ٹھیک ٹھاک چیز ہے اس کے کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے اس کو میں آئندہ کروں گا اس کو میں ابھی نہیں ڈسکس کر رہا مطلب میں یہ نہیں ڈسکس کر رہا ہوں اس وقت کے ٹیکنیکلی اسپیکنگ کال کا پروسیس آف آپریشن کیا ہے ٹھیک ہے یہ میں جب ڈسکس کروں گا جب میں آپ کو اسٹیک سمجھا لوں گا اچھی طرح سے میں تو یہ اس وقت صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کال کریں گے تو کال لیبل ٹھیک ہے نا کال لیبل کریں گے اب اس لیبل پہ چلے جائیں گے وہاں سے execution temporary breakage of the thread of execution ہوگا اور انسٹرکشن وہ والی ہونا شروع ہو جائے گی جو لیبل پر لکھی ہوئی ہے یہ انسٹرکشن ہم کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد نیچے میں جب ہم یہ سارا کام کمپلیٹ کر لیں گے اب ہمیں ذرا وحشت ہوگی ذرا ہم سوچیں گے کہ جہاں سے آئے تھے اب وہاں گھر واپس جائیں ذرا ٹھیک ہے نا تو گھر کیسے واپس جائیں گے گھر واپس جانا کوئی آسان تو ہے نہیں وہاں پہ آپ ریٹ کی انسٹرکشن لگائیں تو اب پیئر بن گیا نا ایک ویسے تو ہے یہ ڈیل ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے کال ریٹ پیئر ہے لیکن یہ الگ الگ independent instruction they work regardless of the ret works regardless of the call the call works regardless of the ret call کو یہ دیکھ نہیں دیکھتا وہ کہ اس میں ریٹ ہے یا نہیں ہے مطلب پہلے سے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا بھائی وہ جس سب روٹین میں بھیج رہے ہو وہاں سے تو واپس آنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے نا اس طرح کا کام پروسیسرز نہیں کرتے آپ ان سے کہیں گے کہ چلے جاؤ چلے جائیں گے وہ اب نہیں ملا ریٹرن تو نہیں ملے گا وہی رہیں گے وہ ٹھیک ہے نا اور آپ نے ریٹ کیا تو وہ کھڑے ہو کر کے آپ کو نہیں پکڑے گی کہ میاں کال تو کیا نہیں تھا ریٹ کا ایگو کر رہے ہو وہ نہیں کرے گی ریٹ اور کال دونوں انڈیپینڈنٹ انسٹرکشن ہیں صرف لاجیکل پیئر ہے یہ یہ فزیکل پیئر نہیں ہے یہ لاجیکل پیئر بنتا ہے ان کا اور لاجیکلی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے شریفانہ طریقے سے اگر کوڈ لکھا جائے تو ان کو ہم پیئر کے فارم میں استعمال کرتے ہیں لیکن ریٹ کے اور کال کے اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو غیر شریفانہ ہیں جیسے اگر اسی ٹرمینالوجی کو ہم دیکھ لیں یعنی ہم ریٹ کر جائیں گے کال نہیں کی ہوگی ٹھیک ہے نا لیکن پھر ہم بڑا سوچ سمجھ کے کریں گے یہ کام کہ ریٹ کر رہے ہیں کال نہیں کی آپریشن وہی ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ذرا آگے چل کے سمجھ میں آ جائے گا اور یہ ٹرک بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ریٹ کر رہے ہیں اور کال نہیں کی ہوئی تو کیوں کر رہے ہیں ایسا تو اصل جو بات ہے اس میں وہ یہی ہے کہ اب جو ہم کوڈ لکھتے اب ہم کوڈ کو اس طریقے سے لکھ لیتے ہیں کہ ہم ببل سارٹ کو ایک جگہ پہ لکھیں اور پھر اپنے پروگرام سے ببل سارٹ کو کال کر لیں ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہوگی اور دوسرا جو کانسیپٹ ہے جس کو کہ میں یہیں پہ تھوڑا بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ببل سارٹ آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے سارٹنگ کر رہے ہو تو کیا ہر دفعہ ایک ہی ارے سارٹ کرنی ہر دفعہ کیا مختلف ارے سارٹ نہیں کرنی کبھی کوئی ارے سارٹ کر رہے ہیں کبھی کوئی ارے سارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کبھی اسینڈنگ سارٹ درکار ہے کبھی ڈسینڈنگ سارٹ درکار ہے کبھی سائنڈ اسینڈنگ درکار ہے کبھی سائنڈ ڈسینڈنگ درکار تو کیسے بتائیں گے ہم اس کو ببل سارٹ کو کیسے بتائیں کہ بھائی یہ والی سارٹ مجھے کر دو بھائی یہ تمہاری ارے جو ہے وہ ادھر پڑی ہوئی ہے یہ والی ارے سارٹ کر دو ٹھیک ہے نا اور بعض کیسز میں اور بھی کہ بائٹ والی ارے ورڈ والی ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے یعنی جب اگر دس جگہ سے بیس جگہ سے کوڈ میں میں ببل سارٹ کال کر رہا ہوں تو یہ دس بیس جگہ سے ایک ہی ارے تو نہیں نا سارٹ کر رہا ہوں گا کبھی کوئی ارے سارٹ کر رہا ہوں گا کبھی کوئی ارے تو کوئی میکینزم مجھے ایسا بھی تو درکار ہے کہ جس سے میں ببل سارٹ کو یہ بتا سکوں کہ یہ والی ارے آپ سارٹ کر دیجیے ٹھیک ہے نا اور آپشنلی یہ بتا سکوں کہ بھائی ڈسینڈنگ سارٹ کرو یا اسینڈنگ سارٹ کرو سائنڈ اسینڈنگ کرو سائنڈ ڈسینڈنگ کرو ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک تو جو میں نے بتایا آپ کو کہ temporary breakage of the execution thread ہو ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کا میکینزم ہو کہ ہم ٹہلتے ہوئے کسی ایک جگہ پہ چلے جائیں وہاں جو کام ہے اپنا کر لیں اور پھر واپس آ جائیں واپس جس جگہ سے ہم گئے تھے ٹھیک ہے نا ایک تو یہ میکینزم ہے یہ میکینزم جو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ٹرمنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے subroutine call subroutine call and return ٹھیک ہے اور یہ ہے تو ویسے ہی بڑی آسانی سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے subroutine call and return جب یہ کھلے گا تو پتا لگے گا یہ کیا چیز ہے اور دوسری جو چیز ہے جو میں نے یعنی ایک طرح سے آپ کو بتائیے وہ یہ کہ how how do I convey my intention to that subroutine ٹھیک ہے نا میں اپنی خواہش کو سب روٹین تک کیسے پہنچاؤں اسے ہم کہتے ہیں پیرامیٹر سب روٹین ٹھیک ہے یعنی یہ ٹرمنالوجی بتا رہا ہوں کیونکہ آگے جو ہے پھر میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا پھر میں یہ ٹرم استعمال کروں گا اور آپ میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ یہ بات سم, سمجھتے ہیں اچھی طرح کہ سب روٹین کو اپنی خواہش کیسے بتاؤں کہ بھائی ارے یہاں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے سارٹ ڈسینڈنگ ہے ایک بات اور دوسری یہ کہ سب روٹین تک جاؤں کیسے تو وہ تو ہوگی کالر ریٹ اور یہ جو پیرامیٹرز ہیں یہ پیرامیٹرز میں کس طریقے سے اپنی انٹینشن کس طریقے سے سب روٹین تک کنوے کروں کہ بھائی میری ارے یہاں پڑی ہوئی ہے یا میری ارے یہاں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے ان دونوں صورتوں کے اندر میں کس طریقے سے یہ کام کروں گا اس کے علاوہ میں یہیں پہ بتا دوں گا لیکن میں آپ کو ایکسپلین کچھ نہیں کروں گا اس کے بارے میں دو اور انسٹرکشنز ہیں جو کہ temporary breakage of the execution thread کرتی ہے وہ ہے انٹ اور آئی ریٹ ٹھیک ہے نا آئی ریٹ اور انٹ انٹ یہ یہ ہے ہے جو نا انٹرپٹ انٹرپٹ کا شارٹ فارم ہے اور آئی ریٹ جو ہے نا وہ ہے ریٹرن فرام انٹرپٹ کا شارٹ فارم ٹھیک ہے لیکن یہ کیا ہے یہ خاصا آگے جا کر کے ہم لوگ ڈسکس کریں گے جب میدا ذرا آپ کا مضبوط ہو جائے گا اور یہ والا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ سمجھنے قابل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم یہ یہ بھی آپ کو کھلا دیں گے اور پتہ لگ جائے گا آپ کو اس کا ٹیسٹ کیا ہے اب میرا یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اب کسی طریقے سے ہم ببل سارٹ کو چینج کریں ببل سارٹ کو ہم آ, مطلب آ, اس طریقے سے موڈیفائی کر لیں کہ یہ ہمارا ٹیمپرری بریکج والا پارٹ بن جائے تو ہم ببل سارٹ کو ایک لیبل ببل سارٹ کے اندر لکھ کر کے ٹھیک ہے اس کا پوائنٹ ہم نے بنا لیا اینکر پوائنٹ ہے انٹری پوائنٹ ہے سب روٹین کا جہاں ہم ہم گھسیں گے جہاں ہم آئیں گے ٹھیک ہے نا اس کو ہم کال کر لیں گے اور جب ہم اپنا پورا کام ببل شارٹ میں کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر ہم ریٹ کی انسٹرکشن استعمال کر کے واپس آ جائیں گے اس جگہ پر جہاں سے کہ ہم نے یہ ڈائیورژن کی تھی ٹھیک ہے اچھا جو پیرامیٹرز ہیں یہ ہم ببل شارٹ کو یہ ہم کیسے بتائیں کہ ارے کہاں پڑی ہوئی تو جو بالکل بیسک اور آئی وڈ سے بڑا پرمیٹو اور بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ وے ہے کسی بھی سب روٹین کو یہ بتانے کا کہ بھئی تمہارے پیرامیٹرز کہاں ہیں تمہاری ارے کہاں رکھی ہوئی ہے تمہارے سارٹ کا ٹائپ کیا ہے ٹھیک ہے نا وہ یہ ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ یہ ہے کہ ہم یہ ویلیو رجسٹر میں ڈال کے بھیج دیں کیونکہ کال جب میں کروں گا تو صرف تھریڈ آف ایگزیکشن چینج ہوگا نا رجسٹر تو وہی رہیں گے رجسٹر تو تبدیل نہیں ہوں گے جب میں وہاں انٹر ہوا سب روٹین میں تو اب میرے رجسٹرز میں وہ ویلیو ہے جو پیچھے سے پروگرام جب ایگزیکیوٹ کرتا آ رہا تھا جو یہ ایگزیکیوشن ابھی بیک گراؤنڈ میں جو پیچھے ہوئی تھی کال سے پہلے پہلے جو رجسٹر ویلیوز تھیں وہی register values register values as such ٹھیک ہے نا وہ بالکل وہی ہوں گی جب میں انٹر ہوا ہوں سب روٹین کے اندر لیکن ایک رجسٹر جو ہے وہ بلکہ آئی وڈ سے دو رجسٹر تبدیل ہو چکے ہیں اس جگہ پر ٹھیک ہے وہ دو رجسٹر ایک تو آپ کو لاجیکلی میرے خیال میں اس وقت جواب دینا چاہیے بالکل اسٹریٹ کہ کون سا رجسٹر تبدیل ہوا ٹھیک ہے وہ ہے انسٹرکشن پوائنٹر انسٹرکشن پوائنٹر تو چینج ہوا کیونکہ اگر وہ چینج نہیں ہوتا تو میں سب روٹین میں نہ پہنچتا وہ جگہ انسٹرکشن تھریڈ میں تو وہ کہیں اور تھی جہاں سے یہ کال کی گئی اور اب اس وقت اگر میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں پروسیسر کی جگہ پر ہوں تو اب میں اپنے آپ کو کہاں پاتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو سب روٹین میں پاتا ہوں یہ جو میرا پوزیشن شفٹ ہوا ہے یہ تو اسی صورت میں ہوتا نا جب آئی پی چینج ہوتا تو آئی پی چینج ہو گیا کال کے نتیجے میں آئی پی چینج ہوا ٹھیک ہے اور دوسرا ایک اور رجسٹر کال کے نتیجے میں تبدیل ہوا ہے لیکن یہ میں ابھی بتاؤں گا نہیں اس کا اس کا ایکسپلینیشن نہیں دوں گا اس کا ابھی اسٹرکچر نہیں بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہوا ہے کیونکہ وہ ذرا ڈیٹیل مانگتا ہے وہ ہے ایس پی اسٹک پوائنٹر ٹھیک ہے نا یہ دو رجسٹر چینج ہوئے ہیں اب میں آپ کو کوڈ دکھانا چاہتا ہوں جو کہ میں نے لکھا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کال اور ریٹ کا پروسیجر کیسے ہوگا وہ ببل سارٹ کے اوپر بیس کر کے میں نے لکھا آپ کسی چیز کے اوپر بھی کر سکتے آپ جس طرح چاہیں آپ اپنا جو ہے وہ سب روٹین وغیرہ لکھیں تو یہ والا جو ہے آپ دیکھیے میں آپ کو یہ کوڈ ایکسپلین کرتا ہوں یہ کیسے لکھا گیا یہ جو پروگرام ابھی دیکھ رہے ہو ایگزیکٹلی وہی پروگرام ہے جو آپ لوگ کچھ دیر پہلے جب ہم جمپ اور کنڈیشنل جمپس وغیرہ استعمال کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ٹھیک ہے نا ایک بس چھوٹی سی تبدیلی جو میں نے کی ہے اس کے اندر وہ اب آپ دیکھو گے کہ وہ کوڈ جو ہے وہ ببل سارٹ کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن جمپ اوپر میں کر رہا ہوں اسٹارٹ پر وہ ببل سارٹ سے آگے ہے ٹھیک ہے نا آگے کی طرف یہ سمجھو کہ جیسے میں نے یہ لکھا کہ یہ میرا مین پروگرام ہے اور وہ میری سب روٹین ہے وہ پروسیجر لکھا ہوا ہے یہ مین پروگرام ہے اینالوگس لیکن میں کبھی بھی ہائی لیول لینگویج سے مثال نہیں دیتا اس لیے میں تمہیں سی کے مین کی مثال نہیں دوں گا ٹھیک لیکن ہے اینالوگس ٹھیک ایسے ہی ہے کہ جیسے مین پروگرام ہے یہ میں جمپ جب اسٹارٹ کروں گا تو یہاں آؤں گا ٹھیک ہے اور یہاں سے جب یہ کال ہوگی نا ببل سارٹ تو میں وہاں جاؤں گا اچھا دو پیرامیٹر جو ہیں اس کے اندر میں ببل سارٹ کو دے رہا ہوں ایک پیرامیٹر میں بی ایکس رجسٹر میں اسے پاس کر رہا ہوں جو کہ ایڈریس ہے سب روٹین کا یہ ایڈریس ہے تمہاری ڈیٹا ایرے کا ٹھیک ہے جو ایرے پڑی ہوئی ہے جو ایرے کے میں نے سارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے فی الحال ٹائپ آف سارٹ جو ہے وہ میں نے ہارڈ کوڈ کی ہوئی ہے ببل سارٹ میں وہ, وہ اس کی ایک وجہ ہے وہ وجہ انشاءاللہ اس لیکچر کے اینڈ میں پتہ لگ جائے گی تو ٹائپ جو ہے وہ ابھی ہارڈ کوڈ کر دی ہے کاؤنٹ نمبر آف ایلیمنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں نمبر آف ایلیمنٹس کتنے نمبر آف ایلیمنٹس جو ہیں وہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ سارٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے نا وہ میں نے سی ایکس کے اندر بھیج دیا ہے اور اس کے بعد میں نے کال کر لیا ہے ببل سارٹ اب میں ببل سارٹ پہ آ جاؤں گا اب ببل سارٹ کے اندر جو ہے نا جو اس کا الگوریدم پیچھے ہم نے کیا تھا اس میں تھوڑی سی چینج ہوئی ہے چینج ضروری تھی کیونکہ پہلے تو ہم فکس ڈیٹا ایلیمنٹس کو ہینڈل کر رہے تھے نا تو چینج اب کیا آئی ہے کہ اب پیرامیٹرز آ رہے ہیں ہمارے پاس تو ان کو ہم نے انکارپوریٹ کرنا ہے اب اس الگوریدم کے اندر سب سے پہلے جو ہمارا کاؤنٹ کا پیرامیٹر جو تھا جو سی ایکس رجسٹر میں اس وقت ہمارے پاس آیا ہے تو جیسے کہ یاد ہوگا تم لوگوں کو کہ جب ہم پچھلی دفعہ اسے کر رہے تھے تو ہمارے پاس اگر دس ایلیمنٹ تھے تو ہم نو کو کمپیئر کر رہے تھے آپس میں کیونکہ ہم ایک ایلیمنٹ یعنی زیرو ایتھ ایلیمنٹ اور فرسٹ ایلیمنٹ کو کمپیئر کرتے ہیں اور فرسٹ ایلیمنٹ اور سیکنڈ ایلیمنٹ کو تو ایک ایلیمنٹ آگے کے ساتھ ہم اسے استعمال کر رہے ہوتے تو جب ہم نائنتھ ایلیمنٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں خود تو ہم نائنتھ ایلیمنٹ اور ٹینتھ ایلیمنٹ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو کاؤنٹ آیا ہے کاؤنٹ یہ بتا رہا ہے کہ دس ایلیمنٹ ہے تو اس کو اپنے الگوریدم کے مطابق سیٹ کرنے کے لیے نا ہم نے اس کاؤنٹ میں سے ایک مائنس کر دیا پہلے تو ٹھیک ہے نا ایک مائنس کر کے جو ہے وہ ہم یعنی اس کو لے آئے کہ بھئی کاؤنٹ تو ایک مائنس ہو گیا ایک ایلیمنٹ کم ہو گیا ہمارے پاس جو کیونکہ ہم نے آخری ایلیمنٹ کے ساتھ کمپیرزن نہیں کرنی اس کے بعد دوسری چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے کاؤنٹر اس کو ہم ایز سچ نہیں چھیڑ رہے بلکہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کو نمبر آف بائٹ سے کے برابر کر دیتے ہیں تاکہ جب ہمارا ایڈریس وہاں تک پہنچ جائے ٹھیک ہے نا تو ہم اپنا لوپ جو ہے اس کو ٹرمینیٹ کر دیں تو اس کی وجہ سے نا میں اس کاؤنٹ کو دو سے ضرب دے دوں تو اب کہنے کی بات یوں سمجھ لو کہ جب میرا ایڈریس اٹھارہ بائٹ کا ہو جائے ٹھیک ہے نا اٹھارہ بائٹ آگے چلا جائے گا تو میں جو ہے اپنی اٹریشن کو کمپلیٹ کر دوں گا یعنی اپنا میرا شارٹنگ کی ایک اٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی یعنی ارے پوری ٹریورس ہو جائے گی جب اٹھارہ کا ایڈریس ہو جائے گا تو یہاں پہ وہ ٹرکس کاؤنٹر وغیرہ لگانے کے بجائے ہم سب کچھ لگا سکتے ہیں بس جسٹ ٹو جسٹ ایک الگوریدم ہے اس کے کوئی اٹھارہ سو الگوریدم ہو سکتے ہیں یہی کام کرنے کے لیکن یہاں پہ ہم نے یہ استعمال کیا تو ہم نے شفٹ لیفٹ کر کے سی ایکس کوما ون یہاں پہ اصل جو تھوڑا سا دکھانا مقصود ہے کہ S H L will work as a multiply by two ٹھیک ہے تو جنرلی اگر تمہارے پاس multiplication by by two two کرنی ہو تو آپ مل ملٹی پلائی بائی ٹو نہیں کرتے ایس ایچ ایل کر دیتے ہیں اس کو تو وہ خود بخود ملٹی پلائی بائی ٹو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے آگے چونکہ ہمارے پاس جو بیس ایڈریس ہے نا وہ تو ہمارے پاس آ رہا ہے بی ایکس رجسٹر میں ٹھیک ہے نا تو اگر بی ایکس رجسٹر میں بیس ایڈریس آ رہا ہے تو اب دو طریقے ہو سکتے ہیں یا تو بیس ایڈریس کو ہی سیدھا سیدھا انکریمنٹ کرتے چلے جائیں لیکن پھر وہ ہمارا کمپیرزن والا چکر جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا ہمارا وہ کاؤنٹ والا جو مسئلہ ہے نا وہ تھوڑا سا خراب ہو جائے گا تو ہم نے کیا یہ جسٹ ٹو شو کہ اب دیکھو نا اب بیسڈ ایڈریسنگ ہم نے کر لی ہے تھوڑا سا آپ کو بتانے کے لیے بیس پلس انڈیکس ایڈریسنگ اس جگہ پہ بھی استعمال ہو سکتی ہے لاجیکل ہے تو ہم نے یوں کیا کہ بیس کو تو ویسے ہی چھوڑ دیا ڈی ایکس کو ویسے چھوڑ دیا اس میں تو بیس ایڈریس ہے اور ایس آئی میں ہم نے اپنا کاؤنٹ چلایا آگے ٹھیک ہے نا ایس آئی میں ایڈریس لے کر کے ہم آگے آگے چل رہے ہیں ابھی اس ایس آئی کو ہم سی ایکس کے ساتھ کمپیئر کرتے جائیں گے جہاں ایس آئی اور سی ایکس برابر ہو گئے وہاں ہماری ٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی ٹرک کو سمجھ گئے نا تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس طریقے سے اس کو کیا اب ہم چل کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو ہم نے لاجک آپ کو بتا دی چل کے ہم دکھاتے ہیں کہ exactly جب ہم اس کو کے اندر ایگزیکیوٹ کریں گے تو کیا ہوگا یہ ہمارا پروگرام ہے exactly وہی چیز جو تم نے لکھی تھی جمپ کے بعد نیچے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ڈیٹا ہے اور وہ رائٹ right سائڈ پہ ونڈو پہ بھی تم لوگ کو ڈیٹا نظر آ رہا ہوگا وہی ڈیٹا ہے میں نے بالکل نہیں چھیڑا اس کو جو ہم نے آخری ببل سارٹ کیا تھا ان سائنڈ والا جو ببل سارٹ آخری کیا تھا اسی کا ڈیٹا جو ہے یہاں پہ پڑا ہوا ہے تو تم لوگ آدھی ہو گئے ڈیٹا بھی تم لوگوں کو زبانی یاد ہو گیا ہوگا تو اب اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں جمپ کیا سیدھا ہم آ گئے اس جگہ پہ یہ move B X comma zero one zero three یہ ایڈریس ہے ڈیٹا کا یعنی ڈیٹا <laughs> ارے جو ہماری تھی اس کا یہ ایڈریس ہے اور وہ تم کو ڈی ایس ونڈو میں نظر بھی آ رہا ہوگا یہ سی ایکس میں zero zero zero A move کیا یہ کاؤنٹ ہے ہمارا کہ دس ایلیمنٹس ہیں ہمارے اور یہ اس وقت جو میں کال کے ساتھ کروں گا نا یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیپ اوور ٹھیک ہے نا یہ ایف ٹو جو تمہارے کے اندر نا ایف ٹو سے ہوگا اسٹیپ اوور یہ دیکھو ایک ہی انسٹرکشن کال کی استعمال ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اگر اب آپ دیکھو اپنی ڈیٹا ونڈو میں تو پوری ڈیٹا ونڈو جو ہے اس کی پوری جو ارے آپ کو نظر آ رہی ہے سارٹیڈ ہے ٹھیک ہے نا سارا الگوریدم جو ہے وہ اکٹھا ایک جھٹکے میں ایگزیکیوٹ ہو گیا یہ کیا ہوا ہے کہ پروسیسر گیا ہے وہاں پہ اور جا کر کے اس نے وہ پوری سب روٹین ایگزیکیوٹ کی ہے اور دیکھو واپس بھی آ گیا ہے واپس کال کرنے کے بعد لیکن وہ جانے کا وہاں پہ ایگزیکیوٹ کرنے کا اور واپس آنے کا پروسیس جو ہے نا وہ اس نے ہم سے چھپا لیا ٹھیک ہے اسی کوڈ کو میں دوبارہ سے آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا اب میں اس کو میں میں ٹریس کروں گا یعنی اب میں سب روٹین کے اندر چلا جاؤں گا اب دیکھتے ہیں وہ کیسے جاتا ہے ٹھیک یہ دیکھ یہ جب کال کے اوپر میں نے ٹریس انٹو کیا تو اب میں آ گیا سب روٹین کے اندر ٹھیک ہے نا اب سب روٹین کے اندر وہی جو سب روٹین کے اندر میں نے لکھا ہوا تھا decrement C X and S H L C X اب ڈیکریمنٹ سی ایکس اور S H L C X کرنے کے بعد آپ دیکھو کہ سی ایکس میں ہے کیا سی ایکس میں ہے بارہ بارہ ہیکسا ڈیسیمل بارہ ہیکسا ڈیسیمل کیا ہوتا ہے اٹھارہ ڈیسیمل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک ڈیکریمنٹ کر کے دو سے ضرب دے دی ہے نا تو یہ ایڈریس بن گیا اب ایس آئی کو میں نے زیرو سے شروع کیا ایس آئی کو سمجھو کہ میں ایڈریس کاؤنٹ کے طور پہ استعمال کروں گا ٹھیک ہے نا اور یہ فلیگ رجسٹر جو ہے نا یہ جو سویپ کا ہم نے ایک فلیگ بنایا ہوا تھا کہ سویپ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے وہ ابھی وہی ہے وہی ہے اس کو وہاں پہ رکھنے کے خاص مقصد ہے اس کو میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیونکہ اس کے ساتھ ایک چیز ایسوسیٹڈ ہے تو فی الحال میں نے اس کو میموری میں فکس رکھا ہوا ہے کہ وہ میرا فلیگ ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں اب B X plus S I S I میں اس وقت زیرو ہے بی ایکس میں اس وقت زیرو ون زیرو تھری ہے تو زیرو ون زیرو تھری پہ دیکھ لو zero zero three C data بتا رہا ہے وہاں پہ رکھا ہوا وہ میں نے اے ایکس میں اٹھا لیا اس کو میں کمپیئر کر رہا ہوں B X plus S I plus two سے وہاں پہ کیا ہے زیرو زیرو تھری سیون ٹھیک ہے نا زیرو زیرو تھری سیون ہی ٹھیک ہے وہی سب کچھ چل رہا ہے اب یہ کرتے جاؤ اس میں میں اب درمیان میں جس طریقے سے آپریشن ہو رہا ہے چونکہ آپ لوگ اتنی دفعہ یہ کوڈ دیکھ چکے ہیں کہ آپ کو تقریباً زبانی یاد ہو گیا ہوگا آپ اس کوڈ کی پڑھا سکتے ہیں اتنا آپ کو یاد ہو گیا ہو تو اس لیے میں اس کو جلدی جلدی جلدی جلدی لے کر کے چلتا ہوں اور میں پہنچتا ہوں اس وقت جب کہ ایٹریشن کمپلیٹ ہو چکی ہیں سب کچھ ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو ہے مطلب ختم ہونے سے پہلے میں اسے روکوں گا اب اس جگہ پہ جو ہے یہ تمام ارے ببل سارٹ نے سارٹ کر لی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ انتظار کر رہا ہے کہ میں اب اگلی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کروں جو کیا ہے جو ہے ریٹ تو اب دیکھنا یہ کہ ریٹ پہ کیا ہوتا ہے اب یہ ریٹ کی انسٹرکشن پہ یعنی اب سارا الگوریدم چل گیا اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ الگوریدم کو اب میں ایکسپلین نہ کروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ سمجھ لو گے اس کو ریٹ پہ آ گئے اب دیکھو اب ریٹ کی ایگزیکیوشن جب میں کروں گا ریٹ کی انسٹرکشن جب میں ایگزیکیوٹ کروں گا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے ریٹ کیا وہ اوپر تو وہ ریٹ تمہیں دکھا رہا ہے لیکن وہ وہ فریشلی ایگزیکیوٹیڈ انسٹرکشن ہے وہ تھوڑا سا تم لوگ ابھی تک اتنا تو تم لوگوں کو ڈبگر معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ وہ لاسٹ ایگزیکیوٹیڈ انسٹرکشن پہلی لائن پر دکھاتا ہے میں آیا کہاں ہوں میں آیا ہوں اس انسٹرکشن پر جو کال کے فوراً بات تھی ٹھیک ہے یہاں پہ ٹرمینیشن کرتے ہیں نا move X comma four C zero zero int twenty one H ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ٹرمینیشن کرتے ہیں تو کال کیا ببل شارٹ پر گئے اس کو ہم نے ایگزیکٹ کیا اور پھر ہم واپس آ گئے اس جگہ پر کہ جہاں سے ہم نے یہ کال کی تھی ٹھیک ہے یہ پروگرام جو ہے دوبارہ ایک دفعہ پھر میں چلاؤں گا اس دفعہ ایک جو چیز جو اس کے اندر اہم تم نے غور کرنی ہے وہ یہ غور کرنی ہے کہ بی ایکس تو جیسے ہم نے چینج کیا سی ایکس چینج کیا ایس آئی وغیرہ ہم ہم نے ببل میں جا کے کے چینج کیا کیا کیا ایس ایس پی پی ساتھ ہو رہا ہے ہے ہے ٹھیک نا کرتا تو اسٹیپ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب ہم کال کرتے ہیں اور اسٹیپ لے کے ہم کال میں پہنچتے ہیں تو ایس پی کیا کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھو ایس پی چینج ہوا ہے ٹھیک ہے اور چینج کیسے ہوا ہے کہ ایس پی میں سے دو مائنس ہو گئے ٹھیک ہے نا ایس پی میں سے دو چیز دو یعنی ٹو ویلو جو ہے مائنس ہو گئی ایف ایف ایف ای تھا پہلے اب ہو گیا ایف ایف ایف سی ٹھیک ہے نا سمجھ گئے سی ہو گیا ایف ایف ایف ای میں سے دو مائنس کرو گے تو ایف ایف ایف سی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ خاص چیز ہے دیکھنے والی چیز ہے لہذا اس کو یہ غور کر لو اچھا اس کے بعد ایک جو اور چیز ہے دیکھنے والی وہ یہ کہ اگر تم تھوڑا سا تھوڑا سا ایک ایسی جگہ دیکھو جہاں تم نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا وہ یہ ہے اسٹیک اوپر لکھا ہوا ہے رائٹر سائڈ پر وہاں پہ ایک اسٹیک لکھا ہوا ہے stack plus zero stack plus two stack plus four stack plus six ٹھیک ہے نا وہاں پر کیا لکھا ہے زیرو ون فائیو زیرو یہ نمبر ذرا سا دیکھ لینا زیرو ون فائیو زیرو ٹھیک ہے اب میں بالکل کوکلی الگوردم جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا اور میں چلتا ہوں آگے ٹھیک ہے ریٹ تک پہنچتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ریٹ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اب یہ جب ہم ریٹ پہ آ گئے اور یہ ریٹ کی انسٹرکشن جب ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو اس وقت دیکھنا کیا ہوتا ہے جب ہم نے ریٹ کی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کی تو سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز یہ کہ ایس پی جو ہے وہ جو ایف ایف ایف سی تھا وہ اب ہو گیا ایف ایف ایف ای ٹھیک ہے جو اسٹیک کے اوپر ایک سو پچاس لکھا ہوا تھا وہ غائب ہو گیا وہ نیچے آ کے وہ زیرو زیرو والا یہ نیچے والا تھا زیرو زیرو جو اس میں زیرو زیرو لکھا ہوا تھا وہ اس جگہ پر آ گیا اسٹیک یہ ایک سو پچاس کیا تھا یہ اگر دیکھو ادھر جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں اس کا آف سیٹ کیا ہے زیرو ون فائیو زیرو ٹھیک ہے نا تو تھوڑا سا تم لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی کہ جب ہم نے کال کیا تھا تو کال نے واپس آنے کا ایڈریس اسٹیک پر ڈال دیا میں ابھی بتا رہا ہوں اسٹیک ہے کیا اس کا آپریشن کس طریقے سے ہوتا ہے وہ تو اور بات ہے وہ تو جب ہم تفصیل سے کریں گے تو کریں گے ٹھیک ہے نا لیکن وہ اس نے اسٹیک پر ڈال دیا کیوں کہ جب ہم کال کی ڈسکشن کر رہے تھے تو کال کو کسی طریقے سے کوئی تو میکینزم ایسا ہونا کہ کال کو یہ پتا لگے کہ میں آیا کہاں سے تھا تو وہ یہاں پر اسٹیک استعمال کر رہا ہے اس اور آٹومیٹکلی کر رہا ہے یہ میرے کہنے سے نہیں کر رہا یہ امبیڈ ہے اس کے اندر وہ ایک سو پچاس اس نے اسٹیک پر ڈالا اپنی سب روٹین میں گیا سب روٹین کو اس نے ایگزیکیوٹ کیا جب میں نے ریٹرن کی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کی نا ریٹرن کی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کی تو اس نے سے جا کے دیکھا کہ اچھا یہ میں میں کرشن نگر سے آیا تھا میں فلاں جگہ سے آیا تھا وہ ایڈریس وہاں پہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا کہ میں یہاں سے آیا تھا تو بس یہاں واپس چلے جاؤ ٹھیک ہے تو آئی پی دیکھو پھر چینج ہو گیا واپس ایک سو پچاس پر آ گیا I P I P zero one five zero جیسے ہی آئی پی چینج ہوگا نا ہمارا پوائنٹ آف ایگزیکشن چینج ہوگا ٹھیک ہے تو جب بھی پوائنٹ آف ایگزیکشن ہمیں چینج کرنا ہے ہمیں آئی پی کو دیکھنا ہے جیسے ہی ہم آئی پی کو چینج کریں گے یہ تمام چیزیں چینج ہو جائیں گی تو یہ ہے میکینزم سمپل کہ جب کال کال کال جب ہم کرتے ہیں تو کال اسٹیک پر ریٹرن ایڈریس ڈال کر سب روٹین میں چلا جاتا ہے ریٹ اسٹیک سے ریٹرن ایڈریس اٹھا کے واپس وہاں آ جاتا ہے جہاں سے ہم نے کال کی ہوتی ہے اور یہ بھی غور کرو کہ یہ کال پر واپس نہیں آئے گا یہ کال سے اگلی انسٹرکشن پر واپس آتا ہے ہمیشہ اب یہ جو ہے یہ انسٹرکشن تم نے ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے دیکھی دو ہی اہم انسٹرکشن اس کے اندر جو دیکھنے والی تھی وہ کال اور ریٹ ان کے آپریشن دیکھے وہ کس طریقے سے کرتے بیسیکلی یہ چیز ایسے ہے کہ جیسے ایک جانے والا ہے اور ایک آنے والا ہے ٹھیک ہے نا جانے والا واپسی کا پتہ لے کے جاتا ہے ایک جگہ پہ رکھ جاتا ہے محفوظ کر دیتا ہے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں میں ٹھیک ہے نا کہ بھائی یہاں یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ ایڈریس لکھا ہوا ہے کہ جہاں مجھے واپس آنا ٹھیک اب میں وہاں چلا گیا جو واپس آنے والا ہے وہ اس جگہ سے آ کر کے دیکھ لیتا ہے کہ اچھا یہ ایڈریس ہے جہاں مجھے واپس جانا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میکینزم کے تھرو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآڈینیٹ کر رہے ہیں جانے والا اور آنے والا اور وہ جس جگہ پہ رکھ کے جاتا ہے وہ ایک بہت ہی آ, مطلب یہ کہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے پروسیسرس کا اسے ہم اسٹیک کہتے ہیں اس کے اوپر تو ہم اچھی ڈسکشن کریں گے لمبی چوڑی فی الحال تو ہم نے آپ کو صرف اس کا ایک بڑا سیدھا سا آپریشن جو ہے وہ کر کے دکھایا آپ نے آپریشن دیکھا ہے وہ کیا ہے اس کا میکینزم ابھی آپ نے نہیں دیکھا کال اور ریٹ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کیسے کام کرتا ہے لیکن actual mechanism step by step کیا ہوتا ہے اس کے اندر ریٹ کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے وہ ابھی آپ نے نہیں دیکھا وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے جب ہم اسٹیک کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اس میں ایک جو یہ میکینزم ہم نے بنایا ہے نا اس کے اندر ایک چھوٹا سا چھوٹا سا ایک وہ ہے میں کہوں گا ایک ہلکی سی کمزوری ہے غلطی نہیں کمزوری ہے کمزوری کیا ہے کہ جب میں نے ببل سارٹ لکھا ہے اور اب دیکھو گے کہ ببل سارٹ کے اندر دیکھو میں نے ایس آئی کو چینج کیا ہے نا ایس آئی کو میں نے چینج کیا سی ایکس کو میں نے چینج کیا بی ایکس کو نہیں چینج کیا ٹھیک ہے نا ببل سارٹ کے اندر باہر سے تو بی ایکس وغیرہ کو چینج کر کے مجھے بھیجا گیا تھا لیکن ببل سارٹ کے اندر ایس آئی اور سی ایکس یہ دو رجسٹر اور اس کے علاوہ اے ایکس رجسٹر ٹھیک ہے نا وہ ان کو تو میں نے کچرا کر دیا ان کو ساری ویلوز ان کی خراب ہو گئی تو مجھے یاد رکھنا پڑتا ہے اس کیس کے اندر کہ فرض کرو کہ اگر میں نے جہاں سے ببل سارٹ کال کیا گیا ہے میں نے جہاں سے ببل سارٹ کال کیا ہے وہاں پہ بھی جو میں کام کر رہا تھا تو میں نے سے کوئی ایکس رجسٹر میں کوئی اہم ویلو رکھی ہوئی تھی اور میں نے ببل شاٹ کو کال کر لیا جب میں نے ببل شاٹ کو کال کر لیا تو ببل شاٹ نے تو ایکس کو ڈسٹروائے کر دیا مطلب اس کو کچرا کر دیا اب وہ میننگ لیس ویلو ہے اس کے اندر تو ایک یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح جب میں پیرامیٹر پاس کرتا ہوں رجسٹرز میں اور اس طریقے سے رجسٹرز موڈیفائی کر رہا ہوں میں within the subroutine جب رجسٹرز موڈیفائی ہو رہے ہیں تو مجھے یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کون کون سے رجسٹرز اس سب روٹین کے اندر میں نے موڈیفائی کیے ٹھیک ہے نا مطلب یہ بالکل ایک لاجیکل سی بات ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے اگر میں نے اٹھارہ سو سب روٹین ہیں تو کیا مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ ہر سب روٹین کے اندر میں نے کون سے رجسٹر استعمال کی ٹھیک ہے اور اگر میں نے چار سب روٹین لکھ دی اور چار میں چار رجسٹر استعمال کر لیے تو اب چھٹا تو میرے پاس ساتواں آٹھواں نواں دسواں گیارہواں کہاں سے لے کے آؤں گا تو اس کا بھی ایک میکینزم ہے موجود کہ ہم کس طریقے سے یہ رجسٹر کی ویلو کو تھوڑا سا پرزرو کر سکتے ہیں تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں وہ جو انسٹرکشنز ہیں وہ انشاءاللہ شاء اللہ اسٹیک کی ضمن میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے بار بار بار بار میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ تیار ہو جائیں سننے کے لیے اس کو اور سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں اچھا دوسری ایک چیز جو میں چاہتا ہوں ابھی میں نے آپ کو یہ کر کے دکھایا کہ ایک ایڈریس بھیجا ایک پیرامیٹر بھیجا کاؤنٹ ٹھیک ہے نا اور آپ نے دیکھا کہ وہ ارے سارٹ ہو گئی اب میں ایک آپ کو دوسرا پروگرام وہی ببل سارٹ کا پروگرام ٹھیک ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کے اندر دو اریز ہیں ٹھیک ہے تو وہ دو ایریز کو میں کس طریقے سے اسے کہتا ہوں دو ایریز میں کیسے اسے سارٹ کرواتا ہوں ایک ہی پروگرام سے دو مختلف جگہوں سے دو ایریز کیسے سارٹ کرواتا ہوں وہ پروگرام میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پروگرام کو ذرا دیکھیے اس پروگرام میں اور پچھلے پروگرام میں صرف دو فرق ہے ٹھیک ہے ایک فرق تو اوپر ڈیٹا کا ہے کہ اب میں نے وہاں پہ پہلے ہمارے پاس ایک ڈیٹا کی ایرے تھی اب میں نے دو کر دی ڈیٹا کی ایرے سے ایک ڈیٹا ڈیٹا ہے اور ایک ڈیٹا ٹو ہے ٹھیک ہے نا یہ دو ایریز ہیں ڈیٹا میں دس ایلیمنٹ ہیں اور ڈیٹا ٹو میں بیس ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے ایک تو فرق یہاں پر آ گیا یہ جو نیچے کنٹینیوشن میں دیکھ رہے ہو نا چونکہ نچلی لائن کے اوپر کوئی لیبل نہیں ہے لہٰذا وہ ڈیٹا ٹو سے ہی ہم اس کو ایکسس کر سکتے ہیں یہ کانزیکٹو کانزیکٹو یہ ورڈ پڑے ہوں گے میموری میں لہٰذا اگر میرے پاس صرف ایک ایڈریس ہو تو میں اس سے جا سکتا ہوں دوسری لائن پہ مجھے لیبل لگانے کی ضرورت نہیں اور دوسرا چینج جو ہے نا وہ میرے مین پروگرام میں ہے ٹھیک ہے مجھے معاف کیجیے گا یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے لیکن بہرحال میرے مین پروگرام میں دوسرا چینج ہے اور وہ یہ ہے کہ اب میں نے دو دفعہ ببل سارٹ کال کر لی ایک دفعہ میں نے بی ایکس میں ڈیٹا جو پہلی ارے ایڈریس دیا اور کاؤنٹ جو پہلی ارے کا کاؤنٹ ہے اس کا ایڈریس دیا میں نے اور ببل سارٹ کال کر لی دوسرا جو ہے دوسرے کے اندر میں نے دوسری ارے کا ایڈریس دیا اور دوسری ارے کا کاؤنٹ ایلیمنٹس کا میں نے دیا اور ببل سرٹ کال کر لی ٹھیک ہے تو یہ چینج ہمارے الگوردم میں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس کو جب ہم ڈیوگر میں چلائیں تو کیا ہوتا ہے پہلی دفعہ جو ہے پہلی دفعہ میں اسی کی ایگزیکشن کروں گا تو میں اسٹیپ اوور کروں گا وہ جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کر کے دکھایا تھا ٹھیک ہے اور دوسری دفعہ پھر میں آپ کو انٹو کر کے دکھاؤں گا اسے تو پہلی دفعہ جب میں اس کی ایگزیکشن شروع کرتا ہوں یہ بی ایکس میں ایڈریس آ گیا سی ایکس میں کاؤنٹ آ گیا اور ہم نے اسٹیپ اوور کیا آپ دیکھو وہ پہلی والی ارے دس ایلیمنٹ صرف اوپر کے جو ہیں وہ سارٹ ہو گئے ٹھیک ہے نا اس کے بعد دوسری دیکھو بی ایکس کے اندر zero one one seven address جو کہ دوسری ارے کا ایڈریس ہے وہ چلا گیا سی ایکس کے اندر زیرو زیرو ون فور جو کہ دوسری ارے کا کاؤنٹ ہے base one four decimal twenty decimal ہوتا ہے اور پھر میں اسٹیپ اوور کرتا ہوں اس کے اوپر دیکھو یہ دوسری ارے سیدھی سیدھی شارٹ ہو گئی ٹھیک ہے نا وہ بالکل اپنے آرڈر کے اندر آ گئی اور وہ اپنی شارٹنگ جو ہے اس کی وہ بالکل اسی طریقے سے ہو گئی دونوں ایرے بڑے مزے سے جو ہے وہ شارٹ ہو گئی ٹھیک ہے وہ ارے علیحدہ شارٹ ہو گئی یہ ارے علیحدہ شارٹ ہو گئی اگر یہ اکٹھی نہ پڑی ہوتی تو بھی ان کے ساتھ ویسے ہی ہوتا اگر یہ درمیان میں سوپ والے ویریبل کو درمیان میں ٹھونس دیتا تو بھی اوپر والی دس ہوتی ہیں اور نیچے والی بیس علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں جو پیرامیٹرز میں نے بھیجے تھے ان پیرامیٹرز کے حساب سے اب ہم اس کو دوبارہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ذرا ٹریس انٹو کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو دوسری پہلی دفعہ جب میں آیا ہوں نا اس جگہ پہ تو اب اس ٹیک کے اوپر کیا ہے وہی والا ذرا روٹین دیکھ لو آئی پی کے اندر تو خیر ایڈریس آ گیا آ, ہماری ببل سارٹ روٹین کا اسٹیک کے اوپر اب ہے ایک سو اٹھہتر یہ ہے پہلی جگہ کی لوکیشن جہاں سے پہلی کال ہوئی ہے نا وہاں کی لوکیشن وہاں کا آئی پی ایڈریس ایک سو اٹھہتر تھا وہ اب اسٹیک پہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ الگوریدم اسی طرح چلے گا الگوریدم جو ہے لہٰذا اس الگوریدم کے اوپر میں وہ نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا اس کو میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں فلش میں پورا اور ریٹرن انسٹرکشن پہ پہنچتا ہوں یہ اب ریٹ کی انسٹرکشن پہ ہم آ گئے ہیں اب جب اس ریٹ کو ہم ایگزیکیوٹ کریں تو کیا ہوتا ہے دیکھو وہ اسٹیک والا جو میں نے پچھلی دفعہ دکھایا تھا نا ویسے ہی ہوگا آپریشن یہ اسٹیک میں سے وہ اٹھتر نکل گیا اوپر پاپ پاپ کر گیا اوپر ٹھیک ہے نا وہ نکل گیا اور وہ پاپ کر کے کہاں گیا ہے پاپ کر کے آئی پی میں گیا ہے دیکھو آئی پی ہو گیا زیرو ون سیونٹی ایٹ ٹھیک ہے نا یہ آ گئے اس انسٹرکشن پر جو کہ کال کے فوراً بات تھی ٹھیک ہے اب یہاں سے آگے چلے ٹھیک ہے نا اب پھر ہم جب ٹریس انٹو کرتے ہیں تو اب دیکھو اسٹیک کے اوپر کیا ہے اسٹیک کے اوپر ہے اب جو دوسری جگہ جہاں سے کال کیا ہے وہاں سے جو آگے واپس جانا ہے نا وہ ون ایٹی ون پر ہے اس لیے پچھلی دفعہ 178 سیونٹی ایٹ اسٹیک پہ پڑا تھا اب 181 ایٹی ون اسٹیک پہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کو کر کے پھر ریٹ پہ پہنچے دیکھیں کیا ہوتا ہے تو یہ اب میں ریٹ پہ آ گیا تو یہ ریٹ ایگزیکشن جب ریٹ کی ایگزیکشن ہوگی تو کیا ہوگا دیکھو وہ 181 ایٹی ون پاپ ہو کر کے نا اسٹیک سے وہ آئی پی کے اندر آ گیا ٹھیک ہے اور میں واپس آ گیا اس جگہ پہ جو سیکنڈ کال کے بعد تھی پہلی کال کے بعد میں وہاں گیا تھا جو پہلی کال کے بعد تھی دوسری کال کے بعد ریٹ سے میں وہاں گیا جو دوسری کال کے بعد تھی ٹھیک ہے نا اور یہ پروگرام میں کہیں تیسری ہوتی تو بھی وہیں واپس جاتا چوتھی ہوتی تو چوتھی کے بعد واپس جاتا تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ کال اور ریٹ جو ہے آپس میں مل جل کر کے یہ کام پرفارم کرتے ہیں تو یہ جو ہے اب آپ لوگوں نے جو دیکھا کال اور ریٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے اور کس طریقے سے جو ہے انہوں نے وہی کیا نا جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے اس کے خلاف نہیں کیا آ, ابھی یہ ہم نے آپ کو اس کی ورکنگ تو دکھا دی ہے کہ یہ ورک کیسے کرتا ٹھیک ہے نا ابھی اس کی ٹیکنالوجی نہیں بتائی کہ یہ کام کر کیسے رہا ہے یہ آپریشن کس طریقے سے ہو رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ لوگوں کو اسٹیک کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں سمجھاؤں کہ یہ کیا ہوتا ہے ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کہ پروسیسر کے اندر اس کے ہارڈ ویئر میں بلٹ ان ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے دوسری چیز جو ہے وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ ذرا خطرناک ہے آپ لوگوں کے لیے خطرناک خطرناک چیز یہ ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ ٹائپ ببل شارٹ کے اندر ٹائپ نہیں تھی ٹھیک ہے نا کہ جی سائنڈ اسینڈنگ کرنی ہے سائنڈ ڈسینڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے نا یا یہ انسائنڈ اسینڈنگ کرنی ہے یا یہ انسائنڈ ڈسینڈنگ کرنی ٹھیک ہے نا یہ اب آپ لوگ کریں گے آج آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہم دیں گے اس اسائنمنٹ میں ایک تو آپ نے ببل سارٹ کو ایز اے سب روٹین استعمال کرنا ہے جیسے کہ میں نے کیا اس میں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا دو پیرامیٹر میں نے پاس کیے تھے اس کے اندر ایک تو اس کا کاؤنٹ تھا اور دوسرا اس کا جو ہے ایڈریس تھا ایرے کا کہ وہ ایرے کہاں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تیسرا پیرامیٹر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے وہ یہ کہ ٹائپ کیا ہے کس طرح کی سارٹنگ کرنی ہے سائنڈ اسینڈنگ سارٹ ہے سائنڈ ڈسینڈنگ سارٹ ہے یعنی وہ ٹائپ پیرامیٹر کی چار ویلیوز ہو سکتی ہیں زیرو ون ٹو اور تھری مرضی سے رکھ لیں ون ٹو تھری فور رکھ لیں زیرو ون ٹو تھری رکھ لیں چار ویلوز ہو سکتی ہیں پہلی ویلو کرسپونڈ کر جائے یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو چاہے جو مرضی کر لیں ٹھیک ہے پہلی ویلو جو ہے وہ کرسپونڈ کر جائے سائنڈ اسینڈنگ ٹھیک ہے دوسری ویلو کرسپونڈ کر جائے سائنڈ ڈسینڈنگ تیسری ویلو کرسپونڈ کر جائے اسینڈنگ اور چوتھی کرسپونڈ کر جائے ڈسینڈنگ ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی نا یعنی ایک اب میکینزم پہلی تو بڑی فلیکسیبلٹی ہم نے آپ کو دکھا دی نا فلیکسیبلٹی ڈال کر کے کہ جی کال کرتے ہیں ادھر سے چلے جاؤ ادھر سے چلے جاؤ اب اور فلیکسیبلٹی ڈالنی ہے اس کے اندر اور وہ آپ نے ڈالنی ہے اتنی ہم نے ڈال دی ہمارا کام ہو گیا اب اس پیرامیٹر کی بنیاد پر کہ یہ پیرامیٹر زیرو ہے ون ہے ہے ٹو تھری ہے یا ون ٹو تھری فور ہے جو بھی آپ رکھیں ہمیں ایکسپٹیبل ٹھیک ہے اس پیرامیٹر کی بنیاد پہ اس کا سارٹنگ بہیویئر تبدیل ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا آپ لوگوں نے اتنا دیکھا ببل شارٹ کو جیسے میں نے کہا بھی تھا کہ آپ تو تقریباً اب اس کی تراوی پڑھانے کے قابل ہو گئے ہوں گے جی، اتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ زبان ہی لکھ سکتے ہیں اس کو تو اب اس کو ہم نے ایسے موڈیفائی کرنا ہے اور یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو موڈیفائی کریں یہ ٹائپ کا پیرامیٹر میں نے پاس آن کر دیا آپ کو وہیں پہ کہ مجھے سائنڈ اسینڈنگ شارٹ چاہیے یا سائنڈ ڈسینڈنگ شارٹ چاہیے ٹھیک ہے اس پیرامیٹر کی بنیاد پر آپ کو ببل سارٹ کی روٹین ایسے لکھنی ہے ٹھیک ہے اسی فریم ورک میں جس میں کال اور ریٹ چل رہے ہیں اس فریم ورک میں ایسی ببل سارٹ کی روٹین لکھنی ہے جو ٹائپ کے پیرامیٹر پہ یہ فیصلہ کر لے کہ کس طرح کی سارٹ درکار ہے ٹھیک ہے اور پھر اپنے بہیویئر کو خود بخود ویسے ہی ماڈیفائی کر لے اب یہ آپ کا کام ہے آپ سوچیں اس کے اوپر اور آپ کو اچھا خاصا سوچنا پڑے گا ٹھیک ہے ہنٹ جو اس میں ہے نا وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اس ٹائپ کی بنیاد پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جمپ جو لگے گی جمپ اف ابو ہے jump if below jump if greater jump if less کون سی جمپ ہمیں لگانی ہے اور اس ٹائپ کی بنیاد پہ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر یہ ٹائپ کمپیئر کر لیا آپ نے تو فلیگ ڈسٹروائے ہو سکتے ہیں فلیگ ڈسٹروائے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ فلیگز بھی ہمیں سیف رکھنے ہیں ٹائپ بھی ہمیں حساب کرنی ہے اب سوچیے آپ اور سوچنے کے بعد آپ یہ جو اسائنمنٹ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں جس کا آپ کو ایک ریٹرن وہ ڈیٹیل بھی مل جائے گی کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے کیا چیز ہم چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اور شاید کوئی مثال وغیرہ بھی ساتھ ہو دی اس طرح کی چیز ہمیں درکار ہے یہ اب آپ کو سوچ کے یہ بنانا ہے نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا نا اس کا میجر موضوع جو ہے وہ اسٹیک ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ ذرا سا جو آپ کو وہ دیا ہوا ہے میرا خیال ہے جو آرکیٹیکچر کے اوپر جو تھوڑا بہت لکھا ہوا ہے آپ کے پاس نوٹس میں ان کے اندر اسٹیک ڈسکس ہوا ہوا ہے نیکسٹ لیکچر جب آپ میرا سننے کے لیے آئے نا تو آپ نے وہ پڑھا ہوا ہو ٹھیک ہے کیونکہ جو میرا لیکچر سننے کے بعد اگر آپ اسے پڑھنے کے لیے جائیں گے نا تو خاصا مسئلہ پیدا ہوگا آپ اسے پڑھ کے آئیں گے نیکسٹ لیکچر میں میرا لیکچر سننے کے لیے ٹھیک ہے نا تو آپ کو وہ چیز بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی یہ سمجھنے کے گر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ اس طرح کریں گے نا تو ایک مشکل کانسیپٹ جو ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی میں یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے مشکل ہے ٹھیک ہے نا تھوڑا مشکل ہے مشکل ڈفیکلٹ ٹو ویژلائز ایک دفعہ آپ کو ویژن میں آ جائے گا نا کہ یہ کیا چیز ہے تو آپ اس کو بہت آسانی سے جو ہے سمجھ جائیں گے اور وہ بالکل آپ کو نیچرل ہو جائے گا آپ کی تھنکنگ کے اندر نیچرل ہو جائے گا لیکن ہے ذرا مشکل کانسیپٹ تو اس لیے آپ پڑھ کر کے آئیے گا اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس ٹیک کو ڈسکس کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ اور السلام علیکم